خالد حزہ نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو عشہ سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونا چاندی کے عوض چاندی گندم کے عوض گندم جو کے عوض جو کھجور کے عوض کھجور اور نمک کے عوض نمک کا لین دین مثل ب مثل یکساں برابر برابر اور نقد ب نقد ہے جب اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو بے کرو بشرتے کہ وہ دست بدست ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تریسٹھ